حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے پہنچے جبکہ الحج کی چار راتیں گزر چکی تھیں جب انہوں نے بیت اللہ کا طواف اور صفحہ مربع کی سعی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عمرہ بنا لو سوائے اس کے جس کے ساتھ قربانی ہو سو جب آٹھویں تاریخ آئی تو ان لوگوں نے حج کا احرام باندھا اور پھر قربانی والے دن یعنی دس الحج کو یہ لوگ مکے آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا مگر صفا مروہ کی سعی نہیں کی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اٹھاسی